مجھے معلوم ہے کس کس جگہوں پہ ڈالر گر رہے ہیں مجھے معلوم ہے دنیا کی کتنی ایجنسیاں پریشان ہیں مجھے معلوم ہے قاتل کس طرح سے خوشبوئیں سونگتے پھرتے ہیں مجھے ان کتوں کی خبر ہے جو اپنی ناک کھولے ہوئے ہماری کھوج میں پھرتے ہیں مگر یاد رکھنا موت کا وقت اٹل ہے آگے پیچھے نہیں ہوگا تم نے بڑوں بڑوں کو شہید کر دیا مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد والے وہ خوبصورت عالم دین جنہوں نے رات دن قرآن و سنت کی تعلیم دی جنہوں نے پاکستان کو علم علم دور اور اور دین تقوا سے جگمگایا اسلام آباد میں ان کی لاش تڑپ رہی تھی کراچی میں مولانا حبیب اللہ مختار مفتی عبد السمی صاحب اور ان جیسے علماء کو چڑپایا گیا جامعہ فاروقیہ کے دروازے پر مولانا حمید اللہ مفتی اقبال مفتی عنایت اللہ کی لاشوں کو چڑپایا گیا مولانا جھنگوی کو دن دہاڑے شہید کیا گیا مولانا اثار القاتمی سے ان کی گرم جوانی کو چھیننے کی کوشش کی گئی مولانا آزم طارق جیسے اسلام کے سچے جرنیل کے جسم پر تیس سے زیادہ گولیاں ماری گئی تم نے کیا سمجھا ہے کہ ان کے مرنے سے دین مٹ گیا ان کے جانے سے دین ختم ہو گیا نہیں نہیں یہ امت بہت طاقتور امت ہے یہ امت بہت سخت جان امت ہے یہ امت بہت مضبوط امت ہے یہ امت بہت زرخیز امت ہے لیکن یاد رکھنا مجاہدین کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے سو دفعہ سوچ لینا مجاہدین کے گربان میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ذرا اپنی ماں کو آخری نظر دیکھ لینا اپنے گھروں کی طرف بھی ایک حسرت بھری جان لینا میں شہادت کے لیے تیار ہوں گلی گلی کوچا کوچا تیار ہو مگر سورہ انسان کے نازل کرنے والے رب کی قسم ہماری لاش پر انتقام کا جو طوفان اٹھے گا اس سے نہ واشنگٹن محفوظ رہے گا نہ نیو یارک محفوظ رہے گا نہ دلی محفوظ رہے گا نہ بمبئی محفوظ رہے گا نہ تمہارے پاؤ محفوظ رہیں گے نہ تمہارے سر محفوظ رہیں گے نہ تل ابھی محفوظ رہے گا ہم نے نہیں بڑھائی ہے ہم نے امت کے شیروں کو جگایا ہے ہم نے انہیں قرآن کی آیات جہاد کا درد دیا ہے ہم نے انہیں اپنی ماؤں کا دودھ دیا دلایا ہے آؤ گولیاں لاؤ گولے لاؤ شہید کرو اس کے بعد اپنی قبریں بھی کھودو لیے کہ انتقام کی آگ سے تم نہیں بچ سکو گے انشاءاللہ اللہ